سیدنا عدی بن حاتم تائی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطاب کیا اور کہا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تحقیق وہ ہدایت پا گیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تحقیق وہ گمراہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو برا خطیب ہے یہ کہہ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی حدیث نمبر ستائیس سو چھیاسی مسند احمد